ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں سفیان بن عیائینہ نے معمر سے حدیث سنائی ابو بکر بن ابی شائبہ نے مزید کہا ہمیں ابن علیہ نے حجاج بن ابی عثمان سے حدیث سنائی نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبد الرزاق نے معمر سے خبر دی اسحاق نے مزید کہا ہمیں ولید بن مسلم نے شیبان سے خبر دی ان سب یعنی معمر حجاج بن ابی عثمان اور شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسحاق نے معمر اور شیبان سے جو حدیث روایت کی اس میں یہ اضافہ کیا ہے یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں باہر نکل آیا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھیاسٹھ